ایک صبح حبشی غلام ابو یعقوب جو چند برس میں ایک قوی جوان بن چکا تھا بھاگتا ہوا مصحف کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا آقا نیچے دو آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کا لباس کسانوں جیسا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابو الحسن کے دوست ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں مصحف مسترب ہو کر بولا ابو الحسن کے متعلق وہ کیا خبر لائے ہیں جناب میں ابو الحسن کا نام سنتے ہی اوپر بھاگ آیا تھا وہ سب جلدی سے اٹھ کر کمرے سے نکلا اور تھوڑی دیر بعد وہ سہن میں دو آدمیوں کے سامنے کھڑا تھا جن میں سے ایک کی عمر چالیس سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی اور دوسرا تیئیس چوبیس سال کا نوجوان دکھائی دیتا تھا بڑی عمر کے آدمی نے مصحف کی پریشان صورت دیکھ کر کہا مصحف میرا نام یوسف ہے اور میرا خیال ہے آپ مجھے پہچانتے ہیں یوسف مصحب نے توقف کے بعد مسافہ کرتے ہوئے کہا لیکن آپ اس لباس میں یوسف نے جواب دیا ان دنوں سفر کرنے کے لیے یہ لباس زیادہ محفوظ ہے اس نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ عثمان ہے مصحب نے عثمان سے مسافہ کرنے کے بعد ہچکچاتے ہوئے پوچھا خدا کے لیے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابو الحسن کے متعلق کیا خبر لائے ہیں الحسن کے متعلق یوسف حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ہم اس کے متعلق صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ سلطان کو ساحل پر پہنچا کر آپ کے پاس واپس آ گیا تھا نے مایوس ہو کر کہا تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے بالکل نہیں سلطان نے مجھ سے اس کا ذکر کیا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا ابو الحسن زخمی حالت میں ان کے پاس آیا تھا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس نے غرناتا کے راستے میں وزیر ابو القاسم کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا تھا اور سلطان نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا پھر چند دن بعد جب سلطان نے ہجرت کی تو وہ انہیں ساحل ہی پر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا ملکہ نے میری بیوی کو بتایا تھا کہ اس کی شادی آپ کے خاندان کی ایک نیک دل لڑکی سے ہونے والی تھی اور انہیں یہ امید تھی کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ مراکش پہنچ جائے گا لیکن آپ بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں مصب نے کہا معاف کیجیے مجھے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں تشریف لائیے ہم اطمینان سے باتیں کریں گے تھوڑی دیر بعد وہ بالائی منزل کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مصب انہیں ابو الحسن کی سرگزشت سنا رہا تھا سعاد اور اس کی خالہ برابر کے کمرے میں ایک نیم وا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی آخر میں یوسف نے پوچھا آپ کو یقین ہے کہ وہ زندہ ہے مصب نے جواب دیا مجھے تو یقین نہیں لیکن سواد کو یقین ہے کہ وہ ضرور واپس آئے گا یہی وجہ ہے کہ ان گنت خطرات کے باوجود وہ یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں حارث نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ نصرانی اسے کہاں لے گئے ہیں نہیں وہ ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ ڈان لوئی اسے کسی دن ضرور رہا کر دے گا میں اس بات پر اصرار نہیں کرتا کہ وہ کہاں ہے کیونکہ اگر مجھے معلوم بھی ہو جائے تو بھی میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ حارث کے قلعے کے کسی تہ خانے میں پڑا ہوا ہو تو بھی میں اس کی مدد نہیں کر سکتا یوسف نے کہا وہ قلعہ ہم راستے میں دیکھ چکے ہیں اور اگر اس بات کا ذرا بھی شک ہو کہ ابو الحسن وہاں ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اور آپ کے سب گھر والے ہمارے ساتھ جہاز پر مراکش کا رخ کر رہے ہوں گے وہ الفجارہ میں نہیں ہے نصرانی اسے کسی ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں ہماری رسائی نہیں ہو سکتی اور اسے قسم معلوم نہیں اچانک چہرے کا نقاب درست کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا حارث کو ہم سچ بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے لیکن ابو الحسن کے متعلق حارث سے پوچھے بغیر بھی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں انہیں سلطان کے ایک نوکر پر شبہ تھا وہ نسرانیوں کا جاسوس ہے اور جب ابو الحسن سلطان کو ساحل پر پہنچا کر واپس آئے تھے تو وہ ان کے ساتھ تھا اس کا نام ابو عامر ہے اور حارث نے سلطان کے کئی اور نوکروں کی طرح اسے بھی ملازم رکھ لیا تھا وہ قلعے میں کام کرتا ہے لیکن اس کا گھر پاس ہی ایک گاؤں میں ہے میں ابو یعقوب سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے بعد اس کی بیوی کے پاس گئی تھی اور پھر وہ میرے پاس یہ اطلاع لے کر آئی تھی کہ ابو الحسن زندہ ہے لیکن اس کے خاوند نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے ابو الحسن کی گرفتاری کے بعد وہ چند ماہ کے لیے لاپتا ہو گیا تھا اور اس کی بیوی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کہاں گیا تھا میرا تو خیال ہے کہ اس سے اچھی طرح پوچھنے کی کوشش کی جائے لیکن خالو جان یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جاسوس ہے تو اس سے کوئی بات کرنا سود مت نہیں ہوگا مصب نے کہا میں واقعی یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس نے ابو الحسن کو گرفتار کروایا ہے تو اس کا پیچھا کرنے سے ہم سب پر مصیبت آ جائے گی سہاد کا اس کی بیوی کے پاس جانا بھی مناسب نہ تھا ابو یعقوب کون ہے یوسف نے سوال کیا مصب نے جواب دیا وہ ہمارا ایک انتہائی وفادار نوکر ہے یوسف نے سواد کی طرف دیکھا اور کہا بیٹی بیٹھ جاؤ اگر حارث یا اس کے کسی نوکر کو یہ معلوم ہے کہ ابو الحسن کہاں ہے تو ہم اس کا پتہ لگائے بغیر واپس نہیں جائیں گے پھر اگر اس کے قید خانے تک میری رسائی ہو سکی تو اس کی رہائی کی پوری کوشش کی جائے گی اور اگر اسے کسی ایسی جگہ بھیجا جا سکتا ہے جہاں ہم فوراً نہ پہنچ سکیں تو ہمیں کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا ہم بہت جلد واپس جا رہے ہیں اور اب حالات پر منحصر ہے کہ ہم کتنی جلدی ابو الحسن کی رہائی کی مہم کے لیے تیار ہو سکیں گے سواد کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جھلک رہے تھے یوسف نے قدر توقف کے بعد مصب کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہاں آ کر مجھے غرناتا کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے میرا اندازہ ہے کہ الفجارہ کے مسلمان زیادہ دیر اطمینان کا سانس نہیں لے سکیں گے غرناتا سے سینکڑوں نئے مہاجر یہاں پہنچ چکے ہیں ان حالات میں میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں آج سے سات دن بعد ہمارا جہاز پہنچ جائے گا سعاد اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں ضرور آئے گا اور میں مرتے دم تک اس کا یہی انتظار کروں گی عثمان جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ سب سے مخاطب ہوا آپ ابو یعقوب کو یہ ہدایت کر دیں کہ ہمارے کہنے پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ رخصت ہونے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ ابو الحسن کہاں ہے اور اس کے دوست کب اور کس حد تک اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس بات سے کچھ تسلی ہو سکتی ہے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ابو الحسن کا ایک بہی خواہ بحر روم میں ترکی بیڑے کے امیر البحر کا ایک نائب ہے اور اندر اس کے ساحلی علاقے کی کوئی آبادی ہمارے جنگی جہازوں سے محفوظ نہیں سعاد نے پر امید ہو کر کہا ابو یعقوب کے متعلق آپ مطمئن رہیں وہ ہمارے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دے سکتا ہے چاند کی دسویں رات تھی غروب آفتاب سے ایک ساتھ بعد ابو عامر حسب معمول اپنے کام سے فارغ ہو کر قلعے سے نکلا اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا ہوا خوشگوار تھی اور اس نے کچھ دیر آہستہ آہستہ گنگنانے کے بعد کوئی گیت گانا شروع کر دیا اس کی رفتار کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی نصف گھنٹے بعد اس نے گاؤں کی ایک کشادہ گلی کے بائیں ہاتھ پہلے مکان کے دروازے پر دستک دی کسی نے اندر سے کنڈی کھولی اور اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا امارا مبارک ہو حارث نے وعدہ کیا ہے کہ جب مصحف ہجرت کرے گا تو ابو القاسم کی زمین کی تقسیم سے ہمیں بھی حصہ ملے گا اچانک یوسف نے اپنے آہنی ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ لیا اور اسے امارا کے بجائے باروب مردانہ آواز سنائی دی مصب ابھی ہجرت نہیں کرے گا خوف اور اپنے گلے پر آہنی گرفت کے باعث اس کے حلق سے کوئی اور آواز نہ نکل سکی وہ اپنے سامنے ایک دراز قامت آدمی کو دیکھ رہا تھا یوسف نے اپنے ہاتھوں کی گرفت قدر ڈھیلی کرتے ہوئے کہا تم ہماری حراست میں ہو اگر چلانے کی کوشش کی تو تمہاری پہلی چیخ آخری چیخ ہوگی اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا میری بیوی اور بچے کہاں ہیں وہ گاؤں سے باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں اگر تم ان کی زندگی چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو لیکن آپ ہیں کون اور کیا چاہتے ہیں یوسف نے اسے جھنجوڑنے کے بعد اپنا خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا بے وقوف آہستہ بولو ورنہ یہ خنجر بہت تیز ہے اگر تمہیں اپنی جان عزیز نہیں تو اپنی بیوی بچوں کی سلامتی کے لیے میرے ساتھ چلو ہم کسی محفوظ جگہ پہنچ کر تم سے چند باتیں پوچھنا چاہتے ہیں اور تمہاری زندگی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ تم کس حد تک سچ بولتے ہو تمہاری بیوی اور بچے بہرحال محفوظ رہیں گے ہم انہیں تمہاری جرائم کی سزا نہیں دیں گے ابو عامر خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا یوسف نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا گاؤں سے باہر نکل کر یوسف نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا ابو عامر اب تمہارے اطمینان کے لیے میں تمہیں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ تمہاری بیوی اور بچے اس وقت اس آدمی کی پناہ میں ہیں جو اپنی شادی کے دن گرفتار ہوا تھا اور ایک طویل قید کا اس پر اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ کسی شوہر اور بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ورنہ اس وقت تم زندہ نہ ہوتے ابو الحسن اس نے تڑپ کر کہا لیکن لیکن وہ تو ہاں ہاں تم خاموش کیوں ہو گئے شاید وہ تمہیں یہی بتانے آیا ہو کہ وہ قید سے کیسے فرار ہوا اور یہاں کیسے پہنچ گیا اور کسی کے خوف سے تمہارے گھر میں بات کرنا مناسب نہ سمجھتا ہو اب مصحف کے گھر جانے کے بجائے سیدھے تمہارے گھر آئے ہیں لیکن مصحف کے گھر کا راستہ تو دوسری طرف ہے آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں بے وقوف ابو الحسن مصحف کے گھر جانے سے پہلے یہ تسلی کرنا چاہتا ہے کہ تم اسے دوبارہ تو گرفتار نہیں کروا دو گے میں تم سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اس کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کرو اگر تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو گے تو ممکن ہے کہ ابو الحسن تمہیں اور تمہارے بچوں کو تمہاری بیوی کے سامنے قتل کرنا پسند نہ کرے ابو عامر نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا خدا کے لیے میری مدد کیجیے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ابو الحسن کا سامنا کرنے سے پہلے تم مجھے اصل واقعات بتا دو ہو سکتا ہے اپنے جرم کے اعتراف سے تمہاری جان بچ جائے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ابو الحسن کی نگاہ میں بھی تم ایک چھوٹے مجرم ہو بڑا مجرم حارث ہے اور تم اس کے جاسوس ہو ابو عامر نے قدر توقف کے بعد کہا مجھ سے ایک گنا ہو گیا تھا اور اب میں بہت پچھتا رہا ہوں اگر ڈان لوئی ابو الحسن کو بلنسیا نہ بھیج دیتا تو میں اس کی بیوی اور مصحف کو ضرور اس کے متعلق اطلاع دیتا غرناتا میں شاید کوئی اس کی مدد نہ کر سکتا لیکن بلنسیا تک اس کی رسائی ممکن نہ تھی اس کا کاؤنٹ ڈان لوئی کی قید سے نکلنا اور یہاں پہنچ جانا ایک معجزہ ہے میں وہ جگہ دیکھ چکا ہوں جہاں اس کے غلام رہتے ہیں میں سمندر کے کنارے اس کا قلعہ اور محل بھی دیکھ چکا ہوں ڈان لوئی کے انتظامات ایسے ہیں کہ کسی غلام کے فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تم بلنسیا تک ابو الحسن کے ساتھ گئے تھے یہ ایک مجبوری تھی مجھے حارث نے رات کے وقت یہاں سے ان کی رہنمائی کے لیے روانہ کیا تھا اور وہ مجھے غرناتا لے گئے تھے پھر مجھے ان سپاہیوں کے ساتھ جانا پڑا جو ڈان لوئی کے غلاموں کو ان کی جاگیر تک پہنچانے گئے تھے تم کتنے دن وہاں ٹھہرے تھے مجھے انہوں نے چھ ماہ کے لیے روک لیا تھا تمہیں ڈان لوئی کے قید خانے کا محل وقوع یاد ہے ہاں وہ صرف اس حد تک قید خانہ ہے کہ رات کو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سپاہی پہرا دیتے ہیں دن کے وقت کسی کے بھاگ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تک جتنے غلاموں نے بھاگ نکلنے کی کوشش کی ہے وہ سب پکڑے گئے ہیں میں نے دو غلام ایسے دیکھے ہیں جن کے نصف پاؤں کٹے ہوئے تھے یوسف نے پوچھا سمندر وہاں سے کتنی دور ہے اس کا محل خلیج کے سرے پر ہے جو ساحل سے کوئی چار میل تک اندر چلی گئی ہے بلنسیا کی بندرگاہ وہاں سے تین منزل دور ہے غلام اس کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں ہاں ابو الحسن نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا ابو الحسن نے مجھے کچھ نہیں بتایا ابو عامر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا میں سچ کہتا ہوں یوسف نے کہا ادھر دیکھو اس درخت کے قریب تمہاری بیوی اور لڑکے تمہارا انتظار کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھاؤ کہ اگر انہیں تمہاری زندگی مطلوب ہے تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتے رہیں آگے بستی سے ان کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں سچ بول کر اپنی جان بچا سکتا ہوں میں اپنے وعدے پر قائم ہوں آپ ابو الحسن سے میری جان بخشی کرانے کا وعدہ کرتے ہیں نا مجھے اس کا سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے بے وقوف جب تم ابو الحسن کا سامنا کرو گے تو تم تم اس اس کی پناہ پناہ میں میں ہوگے وقت میری ہو آپ کا مطلب ہے کہ ابو الحسن یہاں نہیں ہے نہیں آپ ہمیں کہاں لیے جا رہے ہیں کسی ایسی جگہ جو تمہارے بچوں کے لیے الفجارہ سے زیادہ محفوظ ہے اور تم وہاں ہمارے قیدی نہیں ہوگے اگر تم رضا کارانہ طور پر اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے آمادہ ہو گئے تو تمہاری بیوی اور بچے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے وہ درخت کے قریب پہنچے امارا نے اپنے شوہر کو دیکھ کر اطمینان سے کہا آپ فکر نہ کریں ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ابو عامر نے اپنے چھوٹے لڑکے کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور بڑا لڑکا بھی اس کے ساتھ چمٹ گیا یوسف نے حفشی غلام سے مخاطب ہو کر کہا وہ تم واپس جاؤ اور انہیں یہ بتاؤ کہ ہمیں ابو الحسن کا سراغ مل گیا ہے اور ہم اسے گرفتار کروانے والے کو اپنے ساتھ سمندر پار لے جا رہے ہیں ساحل سے حارث کو یہ اطلاع بھیج دی جائے گی کہ وہ ہجرت کر کے افریقہ جا رہا ہے اور جب تم مصحف کو سارے حالات بتاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہم اس سے دوبارہ ملاقات کیے بغیر کیوں جا رہے ہیں ہمیں ابو الحسن کے متعلق تمام باتیں معلوم ہو چکی ہیں اور ابو عامر اب ہمارا ساتھی بن چکا ہے ہمیں توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے اور ہم اس کامیابی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں عثمان نے کہا تم ابو الحسن کی بیوی کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ میں ابو الحسن کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور میں اس کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں یوسف نے کہا اب جاؤ اور مصحف کے گھر سے باہر کسی دوسرے آدمی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا جی میں بیوقوف نہیں ہوں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو میں آپ کی راہ دیکھا کروں گا ابو یعقوب یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا عثمان نے ابو عامر سے مخاطب ہو کر کہا تم سب خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتے رہو اگر کوئی پوچھے تو اس سے کہو کہ ہم غرناتا کے مہاجرین ہیں میرے پاس دو تمنچے اور ایک خنجر ہے اور ذرا سی غلطی تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد یوسف نے کہا ابو عامر تم اپنے بچوں کو یہ تسلی دے سکتے ہو کہ راستے میں ان کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا اور پھر ہم اطمینان سے جہاز پر سفر کر سکیں گے آدھی رات کے قریب وہ ایک بستی میں رکے جس کا رئیس یوسف کا پرانا دوست تھا اس نے انہیں ٹھہرانے پر اصرار کیا لیکن یوسف نے کہا ان قیدیوں کی وجہ سے میں چند میل دور جا کر آرام کروں گا راستے میں کئی اور دوست ہیں جن کے پاس مجھے رکنا پڑے گا آپ صرف اگلی منزل تک ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کر دیں تھوڑی دیر بعد ابو عامر اور اس کی بیوی ایک ایک بچے کے ساتھ پر اور یوسف اور عثمان گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے بستی کے تین چار نوجوانوں نے کی باغیں پکڑ رکھی تھی سات دن بعد مہاجرین سے بھرا ہوا ایک ترکی جہاز جس پر مراکش کا جھنڈا نصب تھا افریقہ کا رخ کر رہا تھا اور عثمان ایک کسان کے بجائے بحری افسر کے لباس میں ملاحوں کو ہدایت دے رہا تھا ابو عامر کی بیوی اور بچے مہاجرین کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے یوسف اور عثمان نے کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ابو عامر اور اس کے بچے جہاز پر قیدیوں کی حیثیت سے جا رہے ہیں امارا پہلے دن ہی کئی عورتوں کے ساتھ باتیں کر چکی تھی اور اس کے دل میں اگر کوئی خوف تھا تو وہ دور ہو چکا تھا ابو عامر کو اب تک اپنے مستقبل کے متعلق اطمینان نہیں تھا وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ یوسف اور عثمان کی نرمی کسی وقت بھی سختی میں تبدیل ہو سکتی ہے تاہم جب وہ یہ سوچتا کہ اس کی بیوی اور بچے ترکوں کی پناہ میں جا رہے ہیں تو اسے ایک اطمینان محسوس ہوتا سفر کی دوسری شام عثمان اور یوسف جہاز کے عرشے پر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے ابو عامر جھجکتے ہوئے ان کے قریب پہنچا اور سہمی ہوئی آواز میں بولا جناب میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہو یوسف نے کہا جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ ابو الحسن کی رہائی کے بارے میں ہر وقت جان کی بازی لگانے کے لیے تیار پائیں گے میرے لیے اس سے بڑا اطمینان اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد میرے بچے بے سہارا نہیں ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیں گے یوسف نے کہا اس بات کا فیصلہ تمہاری بیوی اور بچوں کو الجزائر پہنچانے کے بعد کیا جائے گا کہ تم ابو الحسن کی رہائی کے لیے کیا کر سکتے ہو میرا خیال تھا کہ آپ مراکش جا رہے ہیں یہ جہاز مراکش سے ہو کر جائے گا اور میں وہیں رہتا ہوں عثمان نے کہا جب تمہارا خوف دور ہو جائے گا تو ہم کسی دن اطمینان سے باتیں کریں گے میں الجزائر میں اپنے افسروں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم سے کیا کام لیا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ نائب امیر البحر ہمیں راستے ہی میں مل جائیں اور ہماری توقع سے پہلے ہی تمہیں مہم پر بھیج دیا جائے لیکن بلنسیا کے ساحل پر اتارنے سے پہلے تمہیں کافی تربیت دی جائے گی تم اسپینی زبان جانتے ہو جی ہاں مرسیا سے غرناتا فرار ہونے سے قبل میں ایک نسرانی کا غلام تھا پھر قلعے میں حارث کے ساتھ چند عیسائی بھی ملازم تھے اور میں ان کے ساتھ ہمیشہ اسپینی زبان میں گفتگو کیا کرتا تھا زبان کا مسئلہ میرے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا عثمان نے کہا تمہیں یہ سمجھنے میں کافی دن لگ جائیں گے کہ تم کو بلنسیا کیسے پہنچنا ہے اور وہاں جا کر کیا کرنا ہے ابو عامر نے کہا آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا کبھی کبھی آپ کا نیک سلوک دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں میں محسوس کرتا ہوں کہ ابو الحسن کو واپس لائے بغیر مجھے چین نصیب نہیں ہوگا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الجزائر پہنچ کر آپ مجھے کسی تاخیر کے بغیر اس مہم پر بھیج دیں میرے اضطراب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈان لوئی کے متعلق میں نے سنا تھا کہ جب اس کے پاس غلاموں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ان میں سے بعض کو مغرب کی نئی دنیا کے آباد کاروں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے لیکن جو لوگ زیادہ تندرست ہوتے ہیں انہیں وہ کسی قیمت پر فروخت نہیں کرتا مہا ایک یہودی غلام نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بذات خود نئی دنیا میں آباد ہونا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہاں اس کی جاگیر آباد کرنے کے لیے بہترین آدمی ہوں ابو الحسن کو بلنسیا گئے ایک مدت گزر چکی ہے مجھے ڈر ہے کہ ڈان لوئی نے اسے نئی دنیا روانہ نہ کر دیا ہو یہ نئی دنیا امریکہ تھی کرسٹوفر کولمبس سقوط غرناتا سے چند ماہ بعد مغرب کی نئی دنیا دریافت کر چکا تھا اس نے سینٹافے میں فریڈینٹ اور ملکہ ازابیلا سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں بادشاہ اور ملکہ نے اسے بحری مہم کے لیے مدد دینے کا وعدہ کیا تھا جس کے نتیجے میں امریکہ دریافت ہوا تھا عثمان نے کہا اس صورت میں ہم شاید دعاؤں کے سوا کچھ نہ کر سکیں ابو عامر نے کہا مجھے ایک اور خطرہ ہے وہ کیا عثمان نے پوچھا بلنسیا کے حالات غرناتا سے یکسر مختلف ہیں وہاں جو ظلم پہلے یہودیوں پر ہوتا تھا اس سے زیادہ اب مسلمانوں پر ہوتا ہے پادری اور لارڈ بشپ ترک میڈا کے اس حکم پر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنا لیا جائے بلنسیا کے بڑے بڑے زمیندار جن کی خوشحالی کا انحصار اپنے مسلمان کاشتکاروں نوکروں اور غلاموں کی محنت پر ہے یہ نہیں چاہتے کہ ان پر سختی کر کے انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا جائے وہ حت الامکان انہیں پناہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کلیسا کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں اور جب کسی پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس سے دانستہ دین مسیح کے خلاف کوئی گستاخی ہوئی ہے تو جاگیردار اسے سزا دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں پہلی بار اسے کوڑے مارنے پر اتفاق کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اس کے خلاف کلیسا کو کوئی شکایت ہو تو اسے انکویزیشن کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور انکویزیشن کی سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ہر لمحہ موت کی تمنا کرتا ہے میری موجودگی میں ابو الحسن نے ایک بار دس کوڑے کھائے تھے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور پادری کو یہ بات پسند نہیں تھی وہ کہتا تھا کہ میں تم قیدیوں پر متبرک پانی چھڑک چکا ہوں اس لیے مسلمان قیدیوں کے متعلق بھی یہی سمجھا جائے گا کہ وہ استباغ پا چکے ہیں ابو الحسن نے نماز پڑھتے ہوئے کوڑے کھائے تھے اور پادری کی یہ کوشش تھی کہ اسے انکویزیشن کے سپرد کر دیا جائے لیکن ڈان لوئی کے کارندوں نے شاید پادری کو کچھ دے کر یہ معاملہ رفا دفا کر دیا مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ اب حالات زیادہ خراب ہو گئے ہوں گے ابو الحسن جان دے دے گا لیکن اپنا دین چھوڑنا پسند نہیں کرے گا ابو الحسن کاؤنٹ ڈان لوئی اور اس کے کارندوں کو اس لیے پسند ہے کہ وہ سرکش گھوڑوں کو ٹھیک کرنے کے علاوہ ان کی بہت سی بیماریوں کا علاج بھی جانتا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے زیادہ عرصہ پادری کے عطاب سے نہیں بچا سکے گا عثمان بولا تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈان لوئی اور ہارس دونوں تمہیں قابل اعتماد سمجھتے ہیں ہاں جناب میں حارث کے جرائم میں شریک ہوں اور ڈان لوئی مجھے نصرانی حکومت کا وفادار سمجھتا ہے چھ مہینے کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ تم ڈان لوئی کے قلعے محل اور غلاموں کی رہائش گاہوں کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکے ہوں گے جناب میں کبھی کبھی ان کے گھر میں غرناتا کے کھانے بھی پکایا کرتا تھا اور مجھے ہر جگہ گھومنے پھرنے کی عام آزادی تھی جب ڈان لوئی نے مجھے ابو الحسن کو گرناتا سے بلندیا پہنچانے والے سپاہیوں کے ساتھ دینے کا حکم دیا تھا تو اس کی یہ خواہش تھی کہ میں غلاموں پر جاسوسی کرنے کے لیے وہیں رہوں اس نے مجھے بہت اچھی تنخواہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن میں نے منت سماجت کے بعد اس شرط پر جان چھڑا لی کہ جب میں الفجارہ چھوڑنے کی ضرورت محسوس کروں گا تو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا پھر بھی مجھے چھ ماہ ڈان لوئی کی جاگیر میں رہنا پڑا اس کے بعد انہوں نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے دس ڈاکٹ انعام دیے اور جہاز کے ذریعے واپس بھیجوا دیا اس کا مطلب ہے کہ تم وہاں کے حالات سے واقف ہو اور حارث کے ایلچی بن کر وہاں جا سکتے ہو ہاں جناب اگر میں اسے یہ بتاؤں کہ اب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ الفجارہ کے کئی لوگ نئی دنیا میں آباد ہونے کے لیے تیار ہیں یا چند آدمیوں کو جبرن پکڑا جا سکتا ہے تو اسے میری باتوں پر یقین آ جائے گا لیکن مجھے بار بار یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی اعانت ملنے سے قبل ابو الحسن نئی دنیا نہ پہنچ چکا ہو یوسف نے مداخلت کرتے ہوئے کہا جب قدرت کسی کی مدد کرنا چاہتی ہے تو حالات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں مراکش میں سلطان اور ملکہ سے میری ملاقات کے دوران ابو الحسن کا ذکر آ گیا تھا پھر میں اسے تلاش کرتا رہا لیکن جو نئے مہاجرین آئے تھے ان میں سے کوئی اس اس کا پتہ نہ دے سکا کے بعد میں پرانے رفیقوں سے ملنے الجزائر گیا مہان نائب امیر البحر سلمان عثمان اور ابو الحسن کے چند اور دوستوں سے ملاقات ہوئی وہ اسے بہت یاد کرتے تھے اور جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں الفجارا کے حالات معلوم کرنے کے لیے چند دنوں تک وہاں جانا چاہتا ہوں تو سلمان نے نہ صرف یہ تاکید کی کہ میں ابو الحسن کا پتہ لگا کے ساحل پر اترنے کے لیے ایک جہاز بھی بھیج دیا عثمان اس جہاز کے کپتان کا نائب ہے اسے الفجارا کے سفر میں میرے ساتھ دینے کی اجازت مل گئی تھی پھر تمہارا قلعے کے اندر رہنے کے بجائے ایک گاؤں میں سکونت اختیار کرنا غروب آفتاب کے بعد ہمیں اس بات کا موقع مل جانا کہ تمہاری بیوی اور بچوں کو گاؤں سے باہر لے جائیں پھر تمہارا آرام سے گرفتار ہو جانا اور بلا آخر اتنی جلدی راہ راست پر آ جانا یہ تمام باتیں بے مقصد نہیں ہو سکتی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس معصوم لڑکی کی دعائیں سن لی ہیں اور وہ تمہیں اپنے جرم کی تلافی کا موقع دینا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری ذہنی کایا پلٹ میں تمہاری بیوی کی دعاؤں کا بھی دخل ہو وہ مجھے ایک اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہے ابو عامر نے کہا جب سے ابو عبداللہ نے ہجرت کی ہے وہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہجرت کا موقع دے اس شام جب آپ نے مجھے گرفتار کر لیا تھا میں گھر میں داخل ہوتے ہی اسے یہ مزدہ سنانا چاہتا تھا زمین مل جانے کے بعد ہم اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ تم ہجرت کے متعلق سوچنا بھی پسند نہیں کرو گی عثمان نے کہا اگر تم نیک نیتی کے ساتھ اپنے بچوں کا مستقبل مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر سکتے ہو تو تمہیں افریقہ یا مشرقی یورپ کے کسی ملک میں بہترین زمین مل سکے گی فی الحال تم الجزائر میں ایسے لوگوں کے مہمان ہوں گے جنہوں نے غرناتا میں ابو الحسن کے خاندان کی میزبانی دیکھی ہے اور میں تمہیں یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم بیکار ہو تمہیں تیراکی اور کشتی کھینا سکھایا جائے گا تمہیں ان لوگوں سے ملایا جائے گا جو نصرانیوں کی مذہبی رسومات میں اس قدر ماہر ہو چکے ہیں کہ وہ بے دھڑک گرجوں اور محکمہ احتساب کی اذیت خانوں میں داخل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کی تربیت سے تم ہمارے لیے ایک نہایت کارآمد آدمی بن سکو گے میں تم سے بلنسیا کے قلعے میں ڈان لوئی کی جائے قیام کے متعلق کئی اور سوال پوچھوں گا اور جب ہم سلمان کے پاس پہنچیں گے تو میرے آس پاس کے ساحلی مقامات بالخصوص اس خلیج کا مکمل نقشہ ہوگا جہاں سے ڈان لوئی کے قلعے پر کامیاب حملہ ہو سکتا ہے تاہم تمہیں مہم پر روانہ کرنے کا انحصار حالات پر ہے اگر امیر البحر کمال رئیس نے وینیشیا کی جنگی بیڑے کے ساتھ فوری تصادم کی ضرورت محسوس نہ کی تو ہمیں بلنسیا ایک چھوٹی سی مہم بھیجنے کی اجازت بہت جلد مل جائے گی ورنہ ہمیں موضوع حالات کا انتظار کرنا پڑے گا شام کی خوشگوار فضا میں اسما جو اب سولہ سال کی تندرست اور صحت مند لڑکی بن چکی تھی ایک کشادہ مکان کے سہن کے دروازے سے باہر جھانک رہی تھی اس کے پیچھے سہن کے درمیان بدریا اور اس کا شوہر سلمان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کا چار سالہ بیٹا بارامدے میں توپ کی شکل ایک کھلونا گھسیٹ رہا تھا یہ مکان خلیج کے کنارے ایک ٹیلے پر تھا اور اسما کی نگاہیں سمندر سے خلیج میں داخل ہونے والے جہازوں پر مرکوز تھی سلمان کی کنپٹیوں پر چند سفید بال دکھائی دیتے تھے تاہم اس کا چہرہ تندرست اور بشاش تھا اور اور پہلے سے زیادہ زیادہ صحت مند خوبصورت معلوم ہوتی تھی اس کے لڑکے کا نام خالد تھا وہ اچانک اپنا کھلونا چھوڑ کر والدین کے پاس آیا اور منہ بسورتے ہوئے سلمان سے مخاطب ہوا ابا جان باجی میرے ساتھ نہیں کھیلتی بدریا نے کہا بیٹا اس کے ساتھ باہر نکل کر سمندر کا نظارہ کرو وہاں کئی جہاز کھڑے ہیں اور نئے جہاز بھی آ آ رہے ہیں باجی کہتی تھی کہ بھائی منصور جائیں گے میں کئی بار جا کر دیکھ چکا ہوں ہوں اور اب تھک گیا ابا جان مجھے قلعے میں لے چلے میں وہاں بڑی بڑی توپیں دیکھنا چاہتا ہوں امی کہتی ہیں کہ جہازوں کی توپیں قلعے کی توپوں سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں سلمان نے اسے پکڑ کر گود میں بٹھاتے ہوئے جواب دیا جنگ سے واپس آ کر میں تمہیں قلعے میں لے چلوں گا پھر قدر توقف کے بعد اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اسما کو آواز دی بیٹی اسما نے حکم کی تعمیل کی اور ماں کے اشارے سے اس کے سامنے بیٹھ گئی سلمان نے کہا بیٹی اگر منصور کو ایک دو دن گھر ٹھہرنے کی اجازت ملتی تو وہ دوپہر تک یہاں پہنچ چکا ہوتا اب میرا خیال ہے کہ امیر البحر کھلے سمندر میں قیام کریں گے اور اسے رخصت نہیں مل سکے گی اور ایک یا دو دن کے اندر اندر ہمیں بھی کوچ کا حکم مل جائے گا میں کل اپنے جہاز پر چلا جاؤں گا کسی نے سہن کے دروازے پر دستک دی پھر ایک ثانیے بعد جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا اور السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھا ارے عثمان آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے یوسف کہاں ہے جناب وہ مراکش میں اتر گیا تھا بیٹھ جاؤ عثمان اس گھر میں تمہیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں عثمان ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا خدا کا شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا ہوں ورنہ مجھے ساری عمر یہ ملال رہتا کہ میں ایک اہم بحری جنگ میں حصہ نہ لے سکا منصور کہاں ہے منصور کو امیر البحر نے اپنے ذاتی عملے میں شامل کر لیا ہے وہ بہت خوش قسمت ہے انشاءاللہ بہت جلد ترقی کر جائے گا امیر البحر اسے ایک بیٹے کی طرح عزیز رکھتے ہیں تم بھی جلدی ترقی کر جاؤ گے ونیشیا کی مہم کے بعد میری یہ کوشش ہوگی کہ تمہیں جنگی جہاز کی کمان مل جائے بدریہ نے کہا عثمان ہم تمہارے سفر کے حالات سننے کے لیے بے چین ہیں ابو الحسن کا کچھ پتا چلا جی ہاں وہ بد نصیب شادی کے دن گرفتار ہو گیا تھا اور اب بلنسیا کے ساحل پر ایک ٹاؤن کی جاگیر میں غلام کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اس کی شادی جس لڑکی سے ہوئی تھی ہم اس سے مل چکے ہیں اور جس آدمی نے ابو الحسن کو قید کروانے کے بعد بلنسیا پہنچایا تھا ہم اسے بیوی اور دو بچوں سمیت پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں سلمان اور بدریا کے سوال پر عثمان نے اپنی پوری سرگزشت سنا دی اختتام پر کچھ دیر سوچنے کے بعد سلمان نے کہا تمہاری باتیں سن کر مجھے یہ اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ ابو عامر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے لیکن بلنسیا کوئی مہم بھیجنے سے سے پہلے مجھے امیر البحر اجازت لینی پڑے گی مجھے یقین ہے کہ وینیشیا کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد وہ میری درخواست رد نہیں کریں گے میں بذات خود عبید اللہ کے بیٹے کی مدد کے لیے جانا چاہوں گا ہماری کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ابو الحسن کا قید خانہ ساحل سے زیادہ دور نہ ہو عثمان نے کہا ڈان لوئی کا قلعہ قید خانہ اور پڑوس کی بستیاں ہمارے جہازوں کے توپ کی زد میں ہوں گی اب وہ عامر چھ ماہ وہاں ٹھہرا تھا اور میں سفر کے دوران اس سے اتنے سوالات پوچھ چکا ہوں کہ اس علاقے کے سارے خد و خال میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے ہیں اور میں نے حملہ کرنے والے جہازوں کی رہنمائی کے لیے ایک تفصیلی نقشہ بھی تیار کر رکھا ہے وہ جاسوس کہاں ہے جناب میں اسے جہاز کے کپتان کے پاس چھوڑایا ہوں بدریا نے کہا تم اس کی بیوی اور بچوں کو ہمارے پاس لے آؤ پیچھے نوکروں کے دو کمرے خالی ہیں اور ہم انہیں وہاں جگہ دے سکیں گے یہ تو بہت اچھا ہوگا ہم ابو عامر کو جو مہم سونپیں گے اسے سر انجام دینے کے لیے شاید اسے اپنی جان پر کھیلنا پڑے اس لیے اس کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں یا کسی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں بدریا نے کہا میں اس کی بیوی کی دلجوئی کر سکوں گی اور اس کے کے بچے خالد ساتھ کھیلا کریں گے اور نوکروں کو بھی ہدایت کر دی جائے گی کہ ابو عامر کو کوئی تکلیف نہ ہو عثمان نے کہا میں ان سب باتوں کے باوجود یہ احتیاط ضروری سمجھتا ہوں کہ نوکروں میں سے ایک ہوشیار آدمی کو اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ قلعے سے ایک آدمی یہاں بھیجا جا سکتا ہے سلمان بولا میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں نوکروں کو یہ حکم دے دیا جائے گا کہ وہ ابو عامر کو اس ٹیلے کی حدود سے باہر نہ جانے دیں اگلی صبح ابو عامر اپنی بیوی اور بچوں سمیت جہاز سے سلمان کے مکان کے پچھلے حصے میں منتقل ہو چکا تھا تیسرے روز سلمان خلیج میں جمع ہونے والے بیڑے کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا چالیس دن بعد صبح ایک خوش وضع نوجوان ایک ترک بحری افسر کے لباس میں ہانپتا ہوا ٹیلے کے اوپر پہنچا اور دستک دینے کے بعد جواب کا انتظار کیے بغیر مکان کے اندر داخل ہو گیا اسما اسما اس نے آواز دی اسما کمرے سے نمودار ہوئی نوجوان نے کہا اسما میں سب سے پہلے تمہیں یہ خبر سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے اور ہم نے ونیشیا کا بیڑا تباہ کر دیا ہے بدریا دوسرے کمرے سے باہر نکلی اور اس اس نے آگے بڑھ کر پیار سے نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا منصور بیٹا مبارک ہو اسما کے ابا جان کہاں ہیں وہ قلعے میں رک گئے ہیں عثمان بھی ان کے ساتھ ہے بس تھوڑی دیر تک وہ آ جائیں گے بدریا کمرے کے اندر جا کر دوبارہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی اور منصور نے اسما سے مخاطب ہو کر دبی زبان میں کہا اسما میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بہت بڑا جہاز ران بنوں گا اور آج میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ونیشیا کے جنگ میں میرے جہاز کی توپوں نے دشمن کے دو جہاز غرق کیے تھے اور امیر اور بہر مجھ سے بہت خوش تھے انہوں نے کہا میں اعلیٰ تربیت کے لیے تمہیں مزید ایک سال کے لیے استنبول کی بحری درسگاہ میں بھیجنا چاہتا ہوں وہاں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی جو میں امیر البحر کے پاس رہ کر نہیں سیکھ سکتا لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں رہ کر مجھے حکومت کے طبقے اعلی سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا اور یہ تعلقات مستقبل میں میرے کام آئیں گے مبارک ہو اسما نے منہ پھیرتے ہوئے بجھی ہوئی آواز میں کہا بڑے خاندانوں سے تعلقات پیدا کرنا واقعی سود مند ہوتا ہے لیکن لیکن کیا کچھ نہیں دیکھو اسما تمہیں کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے میں تمہارے چہرے پر غم و غصے کی لہر دیکھ چکا ہوں تم جانتے ہو کہ مجھے تم پر غصہ نہیں آتا تو پھر تم مغموم کیوں ہو گئی اگر تم استنبول میں کسی بڑے خاندان سے تعلقات پیدا کر لو تو مجھے خوشی ہوگی اور مجھے اس بات کا قطن غم نہیں ہوگا کہ تم دنیا کے ایک انتہائی خوبصورت شہر میں رہ کر ہمیں بھول چکے ہو منصور نے پوچھا اسما تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کی کون سی جگہ سب سے خوبصورت ہے اسما نے جواب دیا پہلے غرناتا بہت خوبصورت تھا اب مجھے معلوم نہیں لیکن ابا جان کہتے ہیں کہ استنبول بہت خوبصورت ہے میں بتاتا ہوں بتائیے تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا منصور مسکرا رہا تھا ہاں کیوں نہیں آئے گا اسما اس وقت دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ وہ ہے جہاں تم کھڑی ہو اور مجھے یقین ہے کہ جس جگہ بھی میں تمہیں دیکھا کروں گا وہ مجھے بہت خوبصورت نظر آیا کری کیا یہ ممکن نہیں کہ جب ہم دونوں استنبول جائیں تو میں یہ محسوس کروں کہ استنبول پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے اسما تمہارے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اسما کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا بدریا برآمدے سے نمودار ہوئی باتونی لڑکی اس نے کہا تم نے منصور کو ابھی تک باہر کھڑا کر رکھا ہے اور ناشتے کے متعلق بھی نہیں پوچھا خالہ جان میں ناشتہ کر کے آیا ہوں تو اندر آ کر آرام سے بیٹھو وہ ایک کشادہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تو منصور نے کہا خالہ جان مجھے عثمان سے ابو الحسن کے متعلق معلوم ہوا ہے اور میری خواہش ہے کہ جب اس کی رہائی کے لیے کوئی مہم بھیجی جائے گی تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا میرے ماموں پر ان کے بہت احسانات ہیں بیٹا ہم سب پر ان کے احسانات تھے میرا خیال ہے کہ اگر اجازت ملی تو اسما کے ابا جان بذات خود اس مہم میں جانا پسند کریں گے اور ممکن ہے کہ وہ تمہیں بھی ساتھ لے جائیں